بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ حزب معمول ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا آج ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی سکس ہے اس میں ہم ریویژن کریں گے اس سے پہلے جو ہم نے بات چیت کی ہے وہ آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی بات چیت کی ہے یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہو گیا تھا لاسٹ لیکچر میں جب میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا کہ ہاف لیکچر میں وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا جس میں ہم نے پاور میتھڈ اور انورس پاور میتھڈ کی بات چیت کی تھی اور اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ دو لیکچر 36 اور 37 جو ہوں گے وہ ریویژن کے بارے میں ہوں گے ویسے تو میں نے تھرٹی فائیو لیکچر میں بھی آدھا ریویژن کرایا تھا لیکن میں اس کو آج دوبارہ سے ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا تو جناب آج کا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ لیکچر کیا ہے ریویژن لیکچر ہے ریویژن لیکچر نمبر ون ہے اور یہ ہمارا کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کتنی جلدی کتنی کتنے ٹاپکس کور کر سکتے ہیں لاسٹ ٹائم جو ہم نے ریویژن شروع کیا تھا تو اس کے اندر کچھ ٹاپکس میں نے کیے تھے جلدی میں کچھ ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے تھے کچھ ریوائز کیے تھے اور وہ سیگمنٹ نمبر 5 کی بات چیت کی تھی آج جو ہم ریوائز کریں گے اس لیکچر کے اندر سیگمنٹ 5 کیونکہ وہ فریش ہے اس کو ریوائز کرنا آسان ہے تو پہلے اس پہ ہم بات چیت کریں گے اس کے بعد مجھے امید ہے تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا جس میں ہم سیگمنٹ نمبر 3 یعنی ڈیٹرمنٹس کو ریوائز کریں گے تو یہ جناب دو ٹاپکس ہیں جو ریوائز کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر آئے گا ان اس کے اندر سسٹمز آف لینئر اکویشن یعنی کہ سیگمنٹ 1 جو آپ کے پاس ہے اس کو ہم ریوائز کریں گے تو آج جیسے میں نے بتایا کہ سیگمنٹ 5 اور سیگمنٹ 3 کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے جو لاسٹ ٹائم کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ہمارا سیگمنٹ 5 کس کا تھا آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کا جب آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کی بات آتی ہے جب بھی یہ ذکر آتا ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ A x is equal to lambda x یہ بڑی ایک مانوس اکویشن ہے جو بہت جگہ استعمال ہوتی ہے جب میں آئگن ویلوز آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے بتایا کہ ساری کوانٹم میکینکس کا دار و مدار اسی اکویشن کے اوپر ہے A x is equal to ساری پارٹیکل فزکس فزکس اسی کے اوپر بیس کرتی ہے اے کو چینج کرتے رہیں ایک آپریٹر لے لیتے ہیں اے کو میٹرکس لے لیتے ہیں اے کو ڈیفرنشیل آپریٹر لے لیتے ہیں اور کئی اور طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہاں پر ہم کہتے ہیں A psi is equal to lambda psi وہاں پہ سائی ویکٹر ہوتا ہے اور اے اے جو ہے کوئی بھی آپریٹر ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس اے میٹرکس ہے ایکس آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے لیمڈا کوئی اسکیلر ہے اور ایکس پھر ونس اگین ایک کالم ویکٹر ہے تو جناب شروع کریں فنڈامنٹل ڈیفینیشن سے if A is an n by n matrix then scalar lambda is called an eigen value of A if there is a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x یہ ہماری پہلی فارمل ڈیفینیشن ہے اس کو یاد رکھیے گا اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں آپ کو پتا ویسے ہے لیکن یہ ورڈ ذرا سے اچھے ہوتے ہیں یاد کرنا if A is an n by n matrix then a scalar lambda is call an eigen value of A if there is a non zero vector x such that A x is equal to lambda x اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا بتائی تھی ہم نے آپ کو if A is a triangular matrix then داگن values of A are the entries on the main diagonal of A تو یہ ذرا زیادہ آسان سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر میٹرکس دی ہوئی ہے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور لیمڈا معلوم کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میٹرکس کو آپ ٹرانسفارم کر دیں کس فارم کے اندر ٹرائنگولر فارم میں اگر آپ کے پاس آلریڈی ٹرائنگولر فارم میں ہے تو بہت اچھی بات ہے چاہے اپر ٹرائنگولر ہے چاہے لوور ٹرائنگولر ہے یا خالی ڈائگنل ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس آئگن ویلوز کیا آئیں گے وہ جو انٹریز آپ کے پاس ڈائگنل پہ ہے وہ آئگن ویلوز کہلائیں گے تو جناب یہ سارے کا سارا سیگمنٹ جو ہے اسی اکویشن کے گرد ریوالو کرے گا جس میں ہمارے پاس اکویشن ہے A x to lambda x ہم کیا کریں گے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس کتنی آسان طریقے سے لیمڈا معلوم کر سک کر سکیں کتنی آسان طریقے سے ہم ایکس معلوم کر سکیں اے پہ کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کہاں پر ہے کس کس جگہ پر ہے تو یہی سارا ٹاپک جو تھا ہمارا سیگمنٹ نمبر فائیو کا آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کا تھا تو اسی کو ہم ریوائز کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون کون سی کنڈیشن ہمیں دی ہوئی ہیں کون کون سی سہولتیں ہمارے لیے موجود ہیں تو جناب آتے ہیں نیکسٹ کے اوپر اگر ہمارے پاس ایک lambda x if lambda is an eigen value of a matrix A and x is a corresponding eigen vector and if k is any integer then lambda k is an eigen value of A to the power k and x is a corresponding vector کیا کہا گیا اس کے اندر اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس A x equal to x ہے تو A to the power k x will be equal to lambda to the power k x ہوگا یعنی کہ اے ٹو دی پاور کے کی جو آئگن ویلو ہوگی وہ کیا ہوگی لیمڈا ٹو دی پاور کے لیکن آئگن ویکٹر وہی ایکس ہی رہے گا ٹھیک ہے نا if A x equal to lambda x then A to the power k x is equal to lambda to the power k x یہ چیز بڑی آسان سی ہے کہ A cube x will be equal to lambda cube x یعنی اس کے اندر آئگن ویلو کیا ہوگی آپ کے پاس لیمڈا کیوب ہو جائے گی جبکہ جو میٹرکس ہے وہ اے کیوب ہے اور آئگن ویکٹر وہی ایکس ہی رہے گا اب یہ جو آئگن ویلیوز معلوم کرتے ہیں اس کے بعد آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ کہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ کیریکٹرسٹکس اکویشن سے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اکویشن ہے یعنی کہ آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہوتی ہے نا اے اسی کے آپ آئگن ویلیوز معلوم کرتے ہیں اسی کے آپ آئگن ویکٹرس معلوم کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے اے مائنس لیمڈا آئی کرتے ہیں یعنی کہ ایک میٹرکس نہیں بناتے ہیں اے مائنس لیمڈا آئی اور اس کے بعد اس میٹرکس کا آپ ڈیٹرمنٹ بناتے ہیں that is determinant of A minus lambda I اور اس کو اکویٹ کرتے ہیں زیرو کے برابر تو آپ کے پاس یہ کریکٹرسٹک اکویشن آ جاتی ہے اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں لیمڈا کی ویلو معلوم کرتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں جو بھی آرڈر ہوتا ہے میٹرکس کا اتنی ہی آپ کے پاس لیمڈا کی ویلوز آتی ہیں اگر فرض کیا کہ میٹرکس کا آرڈر فور بائی فور ہے تو آپ کے پاس لیمڈا جو ہے فور آنے چاہیے یہ آپ کے پاس ریئل بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس امیجنری بھی ہو سکتے ہیں یہ کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ریئل اور ڈسٹنگ بھی ہو سکتے ہیں اور ریئل اور کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو جناب یہ چیز ہے determinant of A minus lambda is is equal to zero the equation یہاں سے آپ لیمڈا کی ویلو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہی طریقہ کار ہے ہاں لیمڈا کی ویلو معلوم کرنے کا اب اس کے بعد ہمارے پاس جب یہ لیمڈا کی ویلو آ گئی تو ہمارے پاس طریقہ کار ہے آئیگن ویکٹرس معلوم کرنے کے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس طریقہ کار ہے کہ آپ اسی کے اندر ویلو پٹ کر دیں لیمڈا کی تو corresponding to every lambda there will be an eigen vector ٹھیک ہے ایک آئگن ویلو ہے اس کے کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر آئے گا پھر دوسری آئگن ویلوز ہے دوسرا آئگن ویکٹر آئے گا اینڈ سو آن سو فورتھ ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیئر ہے یہ بات اب جناب ہم نے آئگن ویلوز معلوم کر لی آئگن ویکٹرس معلوم کر لیے تو اب آگے چلتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں یہ جو آئگن ویکٹرس معلوم کر لیے ہیں آپ نے اس کی ایک میٹرکس رہے ہیں یعنی جو میٹرکس ہے matrix will be matrix of columns اور اس کے کالم جو ہوں گے وہ آئگن ویکٹرس ہوں گے جو بھی آپ نے معلوم کر لیے ٹھیک ہے نا نا وی ہیو فارمولیٹڈ میٹرکس اور یہ میٹرکس جو ہے کیا ہے آئگن کی میٹرکس ہے یہ جو میٹرکس آپ نے ابھی بنائی ہے میٹرکس آف آئگن ویکٹر اس کا آپ کوئی بھی نام دے دیں ایکس وائی زیڈ جو آپ کی سمجھ میں آئے لیکن نارملی اس کو پی کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پی جب آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ تو یہ کچھ اسی طرح کی میٹرکس ہوگی آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک نئی ٹرم ہے سملرٹی کی بات ہو رہی ہے کہ دو میٹریسز کب سملر ہوتی ہیں اے اور بی اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہیں ایکولنٹ میٹریس ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سملر میٹرک کی ہو رہی ہے سملر میٹریس کی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا ہے if A and B are n by n matrices دو آپ کے پاس میٹریس دی ہوئی ہیں دونوں کا آرڈر سیم ہے دونوں کا آرڈر این بائی این ہے یا آرڈر این ہے then A is similar to B if there is an invertible matrix P such that P P inverse A is equal to B تو ہم یہ کہیں گے کہ A is similar to B اگر آپ کوئی ایک انورٹیبل میٹرکس پی معلوم کر سکتے ہیں in such a a a way that P P P P inverse inverse is is equal equal to to B B اور اکولنٹلی تو اگر یہ دونوں کنڈیشن آپ کے پاس ہولڈ کرتی ہیں تو ہم کہیں گے اے اور بی ایک دوسرے کے سملر ہیں پہلے کنڈیشن میں ہم نے کہا تھا اے سملر ٹو بی دوسری جو آپ کے پاس اکویشن آئی اس میں کہتے ہیں B similar to A when A similar to B and B similar to A یہ ایک دوسرے کے ساتھ سملر ہیں ٹھیک ہے کیا کنڈیشن ہوگی P inverse A P is equal to B اور A is equal to P into B into P inverse جناب آگے ہے ہمارے پاس ایک اور تھوڑم تھا یہ تھیورم کیا تھا آپ کے پاس if n by n matrix A and B are similar then they have the same characteristics polynomial and has the same eigen values اس میں کیا ہم نے کہا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے ہے اور بی ہے اور یہ دونوں سملر ہیں تو آپ ایسا کریں کہ determinant of A minus lambda is equal to zero اور وہاں سے لیمڈا کی ویلو کیلکولیٹ کریں اسی طریقے سے determinant of B minus lambda I is equal to zero کریں اور ویلوز معلوم کریں تو دونوں ویلوز برابر ہوں گی اور یہاں تک برابر ہوں گی کہ اگر یہ لیمڈا کی ملٹیپلسٹی ٹو ہے تو ادھر بھی لیمڈا کی ویلو ملٹیپلسٹی 2 ٹو ہوگی اگر یہاں ملٹیپلسٹی 4 چار ہے تو یہاں پر بھی ملٹیپلسٹی چار ہے تو یہ چیز اس تھیورم میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے if by A and B are similar then they have the same characteristics polynomial and hence the same values اب آتی ہے بات ڈائگنائزیشن کی یعنی کہ کس وقت ایک میٹرکس آپ کو دی ہوئی ہے اے آپ کس وقت اس کو ڈائگنائز کر سکتے ہیں یعنی کہ اوپر بھی آپ زیرو لے کے آئیں گے اور نیچے بھی زیرو لے کے آئیں گے صرف اور صرف ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹ ہوں گے تو یہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا اس تھرڈ لیکچر uh, کا اس سیگمنٹ کے اندر یا تھرڈ سیکشن کا جو کہ ہمارے پاس آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرس کے اندر ہے یعنی ہم بات کرتے ہیں ڈائگنائزیشن ایک میٹرکس کو کس وقت آپ ڈائگنائز کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں a square matrix A is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کو ڈائگنائز کر سکتے ہیں جس وقت کے A is similar to a diagonal matrix یعنی کہ ہمارے پاس P inverse A P is equal to B ہوتا ہے نا تو یہاں ہم نے کرنا ہوگا P inverse A P should be equal to D تو یعنی کہ آپ نے یہاں کیا کرنا ہوگا ایک میٹرکس ڈی معلوم کرنی ہوگی جو کہ ساری کے ساری ڈائگنل پہ مشتمل ہوگی صرف اس میں ڈائگنل ایلیمنٹس ہوں گے اور کوئی ایلیمنٹس نہیں ہوں گے یعنی کہ P inverse A P should be equal to D یا ان اندر ورڈس کیا کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے اور ڈی کیا چیز ہے اے پہ کیا کنڈیشن ہے کس وقت ڈائگنلائز کر سکتے ہیں کس وقت آپ نہیں کر سکتے دوبارہ سے آتے ہیں اپنی ڈیفینیشن کے اوپر a square matrix A is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix ٹھیک ہے D should be equal to P inverse A P یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں if A is equal to P P P into into D D inverse for some invertible matrix matrix and diagonal یعنی کہ کیا کہا یہاں پہ میں نے کہ A should be equal to P times D times P inverse اور یہ پی ہے انورٹیبل ہے اور ڈی آپ کے پاس ڈائگنل ہے یعنی کیا چیز کرنی پڑے گی آپ کو میٹرکس اے دیا ہوا ہوگا اس کے بعد پی معلوم کرنا ہوگا دین پی انورس معلوم کرنا ہوگا اینڈ دین ڈی معلوم کرنا ہوگا یعنی اور یہ جب آپریشن کر لیں گے تو پھر آپ اس میٹرکس اے کو ڈائگنلائز کر سکیں گے اور ڈائگنلائز میٹرکس کیا ہوگی آپ کے پاس آبیسلی ڈی آئے گی ابھی تو میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں پہلے بھی میں نے بتائی ہوئی تھی جب یہ ساری چیزیں بتائی تھی اور کیلکولیشن ہم نے شروع کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کتنی آسان کیلکولیشن ہے ہاں جناب یہ جو نریشن ہوتی ہے نا یہ تھیوری ہوتی ہے جو تھیورم بتا رہے ہیں ڈیفینیشن بتا رہے ہیں یہ اگر ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں تو پھر نومیریکل کیلکولیشن اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے اسی لیے کمپیوٹر جو کام کرتا ہے وہ نومیریکل کیلکولیشن کرتا ہے یہ چیزیں اس کو یاد نہیں ہوتی ہیں تو کمپیوٹر جو ہے آسان کام کرتا ہے مینٹل کام تو انسان نہیں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کام ابھی بھی اتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی انسان کے یا ہیومن مائنڈ کو ابھی تک کمپیوٹر نے ریپلیس نہیں کیا ہے آگے چلتے ہیں جناب ہمارے پاس ایک اور تھورم تھازرلی انڈیپینڈنٹ اگر آپ کے پاس ویکٹرس ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ ذرا سا غور سے دیکھنے والی بات ہے اگر آپ کے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آگے مت بڑھیے گا ڈائگولاز کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس an n by n matrix with n distinct eigen values is diagonalizable اب کیا چیز ہے آپ کے پاس ڈسٹنکٹ آئیگن ویلوز ہیں فوراً آپ ڈائگنائز کر دیں اور بڑی آسانی سے ڈائگنائز کر دیں گے وہ کیسے ڈائگنل میٹرکس بنے گی وہ پتا چل جائے گا تو سب سے پہلی چیز یہ آئگن ویلوز معلوم کریں آئگن ویلوز آپ کے پاس ڈسٹنکٹ ہیں سارے کے سارے الگ ہیں سارے کے سارے وکھرے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ جی اس کو ہم ڈائگلائز کر سکتے ہیں اور آگے کام کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جناب ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ آئیگن کیا ہوتی ہیں کہ لینئر ٹرانسفارمیشن آپ کو یاد ہے ہم نے ریوائز بھی کیا تھا ابھی پھر بھی ہم ریوائز کریں گے ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کہ لینئر ٹرانسفارمیشن میں وہ کنڈیشن ہوتی ہے پہلے ٹرانسفارمیشن میں نے آپ کو بتانی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سے دو سیٹ ہیں ان کے اندر جو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتی ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یعنی کہ خاص قسم کا رول جو کہ ایک سیٹ کو یہاں سے ایک سیٹ کے ایلیمنٹس کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں کسی طریقے سے لے کے جائیں گے کسی قرینے سے لے کے جائیں گے اس کو اس رول کو ہم ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں لیکن لینئر ٹرانسفارمیشن اگر ہو جائے تو اس کے دو کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرس ہیں یو اینڈ وی تو T operating upon u plus v should be equal to T operating upon u plus T operating upon v similarly T operating upon c u should be equal to c into T operating upon u یہ دو کنڈیشن ہیں تو وہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اب آئگن ویکٹرس اور لینئر ٹرانسفارمیشن میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے یہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کس طریقے سے آئگن ویکٹرس کو ہم لینئر ٹرانسفارمیشن کہہ سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن کہ لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہے اس سے آپ کیسے ایک میٹرکس بناتے ہیں اس کو ہم اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس let V and W be n dimensional and m dimensional spaces یعنی کہ وی کی ڈائمینشن جو ہے ہمارے پاس این ہے اور ڈبلو کی ڈائمینشن جو ہمارے پاس ایم ہے and T be a linear transformation from V to W یا ہمارے پاس وی ہے ادھر ڈبلو ہے جو اس کو ان دونوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتا ہے وہ ٹی ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ وی کی ڈائمینشن این ہے اور ڈبلو کی ڈائمینشن ہمارے پاس ایم ہے یہ ڈائمینشن بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے to associate a matrix with T we choose bases B and C for V and W respectively ٹھیک ہے نا اس آرٹیکل کے اندر یا جو ہمارے پاس تھیورم ہے اس کے اندر ہم کیا چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے کیا وہی کام ایک میٹرکس کر سکتا ہے جی ہاں جس وقت آپ نے سسٹم آف لینئر اکویشن پڑھی تھی تو وہاں پہ کچھ قسم کی بات چیت کی تھی یہاں پہ ہمارے پاس دو ویکٹر اسپیسیز وی اور ڈبلو دیے ہوئے ہیں اور ایک کی ڈائمینشن این ہے وی کی اور ڈبلو کی ڈائمینشن ہمارے پاس ایم ہے یعنی اس کو پہلے ایسوسیشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ ان کی بیسس کیا ہیں ہم نے ان کی بیسس ڈیفائن کر لی ہے ایک بیس جو ہے بی ہے اور دوسری کی بیس جو ہے وہ سی ہے یعنی ایک کی بیسس بی ہے اور دوسری کی بیسس جو ہے وہ سی ہے یہ جی، دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ ہمارے پاس let V and W be n dimension m dimensional spaces and T be a linear transformation from V to W to associate a matrix with T we choose bases B and C for V and W respectively تو یہ ہم نے بیسس چوز کر لی ہیں آگے چلیں given any x in v the coordinate vector x b اب یہ کیا ہمارے پاس the coordinate vector x B یعنی B x C coordinate vector of its image is in کیا کہا ہم نے کہ B and similarly C coordinate of T x is in R m جبکہ آر این ہمارے پاس ادھر ہے اور آر ایم ادھر ہے تو یہ ہم نے کس وقت بتائی تھی جس وقت ہمارے پاس linear transformation from R n to R m ہے یہ آپ کو ہم نے ایک چیز بتائی تھی اس سے پہلے جو ہم نے بات چیت کی تھی وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی وی اور ڈبلو دو اسپیسیز ہو سکتی ہیں اینی ٹو اسپیسیز اب ہمارے پاس ایک اسپیشل کیس ہے اس اسپیشل کیس میں ہمارے پاس ایک طرف آر این ہے اور ایک طرف ہمارے پاس آر ایم ہے اسی طریقے سے آپ R n to R n بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ وی انٹو وی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا linear transformation from V into V itself linear transformation from R n to R n itself بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک فگر آئی ہے یہ ایک شکل ہے گرافکل ریپرزینٹیشن ہے کہ ہو کیا رہا ہے اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس وی دی ہوئی ہے اور اس طرف رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ڈبلو ہے ٹی ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو وی کو اٹھا کے ڈبلو کے اندر لے کے جاتا ہے یعنی وی کے ایلیمنٹ کو لے کے جا رہا ہے اور وہ ڈبلو کے اندر پہنچا رہا ہے اور آپ کے پاس نیچے کیا ہے بی کوآڈینیٹس آف ایکس ہیں جب اس کو دوسری طرف لے کے جائیں گے تو کیا بن جاتے ہیں C coordinates of T x تو یہ ہم نے آپ کو کیا بتایا یہ ایک آپ کو ایک ایسوسیشن بتائی ایک رول بتایا ایک طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے یہ لینئر ٹرانسفارمیشن یہاں پر افیکٹ کر رہی ہے یا ایکٹ کر رہی ہے ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک طرف وی تھا ایک طرف ڈبلو تھا ڈبلو کے ایلیمنٹس جو بن رہے ہیں وہ وی سے بن رہے ہیں وی کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں ایک طریقہ کار سے اور ڈبلو بنا رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کہا کہ پہلے x B B coordinates of x دیے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں C coordinate of T X اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آر این ہے اور اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں آر ایم کے اندر ہمارے پاس بیسس موجود ہیں ہمارے پاس اور سارے ٹولس موجود ہیں تو we can do this transformation اور یہ جو بھی ایک طریقہ کار ہے جو بھی ایک رول ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایسوسیشن ہے یہ پکی ہوتی چلی جائے گی اگر کسی جگہ رول فالو نہیں کریں گے تو پھر یہ ٹرانسفارمیشن صحیح نہیں ہوگی اور یہ ایسوسیشن ہے یہ صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ نے فکر دیکھ لی ذرا غور سے یہ ایک جومیٹریکل یا گرافیکل ریپرزینٹیشن تھی لینئر ٹرانسفارمیشن کی کس طریقے سے سیٹس جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک تھا وہ ٹاپک کیا تھا ہمارے پاس connection between X B and T X C یعنی بی کوآڈینیٹ آف ایکس جو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو C coordinate of T X ہے تو اس کو کیسے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کیسے ان کے درمیان ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں آپ کے پاس کیا موجود ہے کہ سپوز کریں کہ B one B two B N be the B for V if X is equal to R one B one plus R two B two یہ لینئر کمبنیشن ہے X equal to R one one B plus R two two B N B N then B X یعنی ایکس وہاں پہ سفکس میں بی ہے X B is equal to R one R two R N and T X is equal to T operating upon R one B one plus R two B two and so on so forth plus R N B N تو اس کو جناب وہ آپ کے پاس لینئر ٹرانسفارمیشن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اپلائی کرے تو آپ کے پاس کیا جائے گا T X will be equal to R one T of B one plus R two T of B two اس کو جناب ہم لکھ سکتے ہیں کیسے C coordinate of T S will be equal to R one two C coordinate of T B one plus R N N C of T B ٹھیک ہے ہم نے کیا معلوم کر لیا ٹی ایس سی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا this equation can be written as اب اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ٹی ایس سی یا C coordinate of T S is equal to M X B ہمارے پاس کیا آ گیا T X C is equal to M X B M کیا آ گیا آپ کے پاس ایک میٹرکس آ گئی اب یہ میٹرکس کون سی ہوگی کس طرح کی ہوگی where M is equal to ایک میٹرکس آف کالمز ہے اس میں کالمس کیا ہیں T B one C T B two C and so on so four T B and C یعنی کہ M is a matrix of column which consist of C coordinate of T B two and so on so four C coordinate of T B N تو جناب یہ ہم نے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لی کہ T X C is equal to M X B یہ آپ کے پاس ایک ریلیشن شپ آ گئی کس کے درمیان لینئر ٹرانسفارمیشن اور میٹرکس کے اندر یا کورسپونڈنگلی آپ نے ایک میٹرکس ڈیفائن کر لی ڈیٹرمنٹ کر لی یا آپ ایگزامپلس کی مدد سے دیکھیں چیک کریں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے اور کس طریقے سے آپ ایم معلوم کرتے ہیں ٹی ایکس سی کیسے معلوم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکس دیا ہوا ہو آگے چلیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اگر ڈاؤٹ ہو تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا کہ کیا کنیکشن ہے یہ جو ہمارے پاس ٹاپک تھا نا ہمارے پاس ٹاپک تھا connection between X B and T X C وہ ہم نے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لی ہے کہ T X C is equal to M X B اب یہی چیز ہم نے یہاں پر فگر میں ڈائگرامیٹیکلی آپ کو بتائی ہے گرافکلی بتائی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں the matrix M is the matrix representation of T یہ جو آپ کے پاس ہے M matrix representation of T call the matrix for T relative to the base B what is call the matrix for T relative to the base B تو آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے اس کو اگر دیکھیں غور سے آپ کے پاس سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس دیا ہوا ہے اس پہ آپ کیا کریں ٹی آپریٹ کریں جب ٹی سے آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ٹی ایکس یعنی using this linear transformation X will be transform to T X اس کے بعد کیا کریں اس کے آپ سی کوڈنیٹ معلوم کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا ٹی ایکس سی یا C coordinate of T X اسی طریقے سے آپ دوسرے رستے سے آئیں پہلے کیا کریں ایکس آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کریں اس کے بی کو معلوم کریں تو بی ایکس پھر اس کے بعد آپ اس کو ایم سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس پھر وہی سی کوڈیٹ آف ٹی ایکس آ جائے گا تو جناب ہمارے پاس کیا ہے T X C is equal to M into X B یعنی کہ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لی کس کے درمیان ایکس بی اور ٹی ایکس سی یعنی B coordinate of X and C coordinate of T X یہ خیال رکھیے گا کہ بی اور سی کیا چیز ہیں ہمارے پاس بیسز ہیں اور وی اور ڈبلو ہمارے پاس کیا ہیں یہ سب یہ اسپیسیز ہیں ٹھیک ہے V and W are spaces اور B and C are bases اس کے ڈائمینشن آپ کے پاس این اور ایم ہیں اور آپ نے کیا کیا ان کے درمیان ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لی اور ایک میٹرکس ایم کو آپ نے انٹروڈیوس کر دیا وہ ایم ہمارے پاس میٹرکس کیا ہے related to the base B and C lastly پھر دیکھ لیں ایک دفعہ the the matrix matrix matrix matrix matrix M M M is is the the the representation of T T T call for for this called relative to the matrix B and C ٹھیک ہے آگے چلیں ہم نے دیکھ لیا کہ ایکس سے پہلے کس طریقے سے سے سے سے T T T T T X X X X X X بنا بنا بنا پھر اس کے بعد سی اسی طریقے سے B coordinate of X M سے ملٹیپلائی کیا آپ کے پاس کیا بن گیا T X C once again T X C is equal to M X B next ہمارے پاس کیا آتا ہے سیملرٹی آف میٹرکس ریپرزینٹیشن ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کے پاس میٹرکس ریپرزینٹیشن ہے یہ کس طرح سے سیملر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا یہ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اور دیکھیں یہ ہمارے پاس کیسے آتا ہے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے ایکس اس فگر کے اندر دیکھیں نا ایکس ہے آپ کے پاس اس کو کیا کریں میٹرکس اے سے ملٹیپلائی کریں multiply by the matrix A A تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایکس ٹھیک ہے نا ایکس ہے اے سے ملٹیپلائی کریں اے ایکس بن جائے گا اس کے بعد کیا کریں اس کو پی سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا اے ایکس بی آ جائے گا یعنی B coordinate of A X آ جائے گا پہلے ایکس لیا اس سے ملٹی سے پلائی کیا آپ کے پاس اے ایکس آ گیا اے ایکس کو کیا کیا آپ نے پی سے ملٹی پلائی کر دیا تو پی اے ایکس ہمارے پاس کیا جاتا ہے B B of A A X X X یا اسی طریقے سے اگر آپ کو ملٹی پلائی کر دیں پی انورس سے کیا کریں ایکس کو ملٹیپلائی کر دیں پی انورس سے اور تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا بی کوڈینٹ آف ایکس آ جائے گا اس کو آپ سی سے ملٹی پلائی کر دیں جو میٹرکس آپ کے پاس ہے ملٹیپلیکیشن بائی سی تو آپ کے پاس دوبارہ سے B coordinate of A X آ جائے گا یعنی کہ similarity of two matrices representation A is equal to P into C P inverse A is equal to P into C P inverse یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس A is equal to P into C into P inverse یعنی کہ سیملرٹی اے اور سی کے درمیان ہم نے اسٹیبلش کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویلوز آئے تھے ٹھیک ہے نا کمپلیکس آئگن ویلوز اور اس کے بعد ہم نے آئگن ویکٹرس کیلکولیٹ کیے تھے یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر ہمارے پاس ریئل آئگن ویلوز تھے اس کے بعد ریئل میں آپ کے پاس کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں ریئل میں ڈسٹنگ بھی ہو سکتے تھے لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو ہے کمپلیکس آئگن ویلوز آئے تھے کہ ہمارے پاس الفا پلس آیوٹا بیٹا یا alpha minus beta eigen values ہیں آپ کے پاس تو اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آتی ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے A complex scalar lambda that satisfies determinant of A minus lambda I is equal to zero اب لیمڈا یہاں پر کمپلیکس ہے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا پہلے لیمڈا جو ہے وہ ریئل ہوا کرتا تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کمپلیکس ہے determinant of A minus lambda I is equal to zero if and only if there is a non zero vector X in C N such that ax is equal to lambda x وہی definition ہے ax is equal to lambda x صرف یہ دیکھنا ہے کہ x جو ہے ہمارے پاس یہ اب کمپلیکس اسپیس کے اندر ہے سی این کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا ایکس یہاں پہ سی این کے اندر ہے تو A X is equal to lambda X lambda جو ہے آپ کے پاس کمپلیکس نمبر ہے we call lambda a complex eigen value lambda as a complex eigen value and X a complex eigen vector corresponding to lambda ٹھیک ہے جی لیمڈا آپ کے پاس کمپلیکس ہے اور ایکس بھی آپ کے پاس کمپلیکس آئگن ویکٹر ہے corresponding to complex value lambda اس کے بھی طریقہ کار وہی ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کمپلیکس آئگن ویلوز معلوم کرنی ہے پھر آئگن ویکٹر معلوم کرنے ہیں اس کے ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ الگ کرنے ہیں آپ کے پاس ایک ریئل کمپونیٹ آ جائے گا اور ایک امیجنری کمپونیٹ آ جائے گا یہ جو ہمارے پاس سیکشن تھا کمپلیکس آئگن ویلو کا یہ بڑا چھوٹا سا سیکشن تھا اس میں زیادہ تر ہم نے کیا کیا کمپلیکس آئگن ویلو لی اور اس کے بعد کمپلیکس آئگن ویکٹر ہم نے معلوم کر لیا تھا اس کے اندر کچھ ہم نے کمپلیکس نمبر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ہم نے اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کے پاس لیمڈا ایک eigen value alpha plus iota beta ہے تو دوسری بھی آئگن ویلو ہوگی الفا مائنس آئیوٹا بیٹا اسی طریقے سے کمپلیکس کانجوگیٹس وغیرہ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی لگائی تھی اور وہ پراپرٹی جو کہ نارمل نمبر پہ ہوتی ہیں وہ میٹرس پہ بھی سیدھی اپلائی کرتی ہیں جناب دیکھتے ہیں کچھ پراپرٹیز ہیں وہی کمپلیکس کانجوگیٹ کی یہاں پر کیا ہے آپ کے پاس آر کوئی اسکیلر ہے ایکس آپ کے پاس ویکٹر ہے اور بی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے R X complex conjugate will to R conjugate into X conjugate similarly B X B آپ کے پاس میٹرکس ہے ایکس آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے B X conjugate will be equal to conjugate into X conjugate similarly آپ کے پاس آر ایک اسکیلر ہے بی ایک آپ کے پاس میٹرکس ہے R B conjugate will be equal to R conjugate B conjugate یہ ہمارے پاس کچھ کمپلیکس کانجوگیٹ کی پراپرٹی ہے جو یہاں پر ہم لگا سکتے تھے یا لگائی ہیں ہم نے اور اس سے ہم نے کیا کیا ہے کمپلیکس آئگن ویلوز اور کمپلیکس آئگن ویکٹر پرابلم ہم نے سالو کیے ہیں کمپلیکس آئگن ویلوز معلوم کرتے ہیں اور کمپلیکس آئگن ویکٹر معلوم کرتے ہیں کمپلیکس آئگن ویکٹر جب آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر ریئل کمپونیٹ یعنی الگ کر دیتے ہیں وائی یعنی کہ امیجنری کمپونیٹ الگ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں X plus iota Y form میں ایکس آپ کے پاس ریئل کمپونیٹ ہے اور وائی ہمارے پاس امیجنری کمپونیٹ ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک ایپلیکیشن ہے یعنی کہ application of eigen values and eigen vector to discrete dynamical system ہم جو زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں زیادہ تر جو سسٹم ہوتے ہیں ڈائنمیکل سسٹم ہوتے ہیں لیکن کچھ سسٹم جو ہوتے ہیں وہ کنٹینیوس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ڈسکریٹ ڈسکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر انٹرول کے اوپر انفارمیشن موجود ہے مثال کے طور سے کہ آپ سینسس کرتے ہیں مثال کے طور سے آپ کوئی اور سروے کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو سسٹم ہوتے ہیں اس قسم کے جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکریٹ سسٹم کے اندر کلاسیفائی کرتے ہیں کیٹاگرائز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ہو تو یہ کس میں آئے گا ڈسکریٹ سسٹم کے اندر آئے گا لیکن ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹیج پہ آپ کو چیک کرنا ہے اسٹیٹک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کر لیا پھر آپ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن ڈائنمیکل سسٹم یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے یہاں پہنچے اس کو اپڈیٹ کیا یہ اب آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے پھر آگے چلیں پھر اس کے بعد پھر آگے چلیں اینڈ سو آن سو فورتھ تو یہ ہمارے پاس ڈائنمیکل سسٹم ہے اور یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ X K plus one is equal to A X K کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر ایکس کے ویلو آئی تو آپ کے پاس ایکس کے پلس ون جو ویلو آئے گی وہ کہاں سے آئے گی اس کو ایسے سے ملٹیپلائی کریں گے آپ کے پاس ایکس کے پلس ون آ جائے گی اس کے بعد اس کو پھر اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گی next X K plus two and so on so forth یعنی کہ یہ X K plus one is equal to A X K اور یہ ہمارے پاس وہی آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹر کا ہی پرابلم ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم کے بہت سارے پرابلمس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے پاس دی ہوئی ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم تاکہ یہ چیزیں بھی ریوائز ہو جائیں if A has two complex eigen values whose absolute value is greater than 1, then 0 is a repeller and its traits of x naught will spiral outwards around the origin. ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ چیزیں ہیں ریپیلر اور اٹریکٹر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریپیلر کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ اگر absolute value of eigen value is greater than one تو ہمارے پاس دین او از اے ریپیلر یعنی رو سے چیزیں جو ہے نا باہر کی طرف جائیں گی any traits of x naught will spiral outward یعنی کہ اگر یہ اوریجن ہے زیرو ہے تو اس کے باہر سے یوں چیزیں اس کے دور دور جاتی رہیں گی اس کو اگر پلاٹ کریں گے تو پوائنٹس جو ہوں گے وہ باہر کی طرف آئیں گے یا یوں اس طریقے سے وہ جائیں گے ٹھیک ہے دیٹس ہاؤ وی ڈیفائن ہمارے پاس پیلر کیا ہے if the the value value of complex eigen are less than one وہاں پہ greater than than one one تھا یا less the origin is an attractor and the traits of x naught spiral towards the origin اگر آپ کے پاس یہ جو آئگن ویلو ہے اس کی از لیس دین ون تو ہم یہ کیا کہیں گے یہ اٹریکٹر ہے یعنی کہ ہر چیز اس کی طرف جائے گی everything start going to پہلے کیس میں کیا تھا ہر چیز وہاں سے ایمینیٹ ہوگی ہر چیز وہاں سے اوریجنیٹ ہوگی باہر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو that's how these two definition بھی یہاں پر ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم کے اندر آتی ہیں کمپلیکس آئگن ویلو کی مدد سے ہم نے آپ کو یہ بتایا اس کے بعد ایک اہم اپلیکیشن تھی یہ آپ کے پاس آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹر کی وہ ڈفرینشیل اکویشن کے اندر اگر آپ نے ڈفرینشیل اکویشن پہلے پڑھ لی ہے تو وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دو سیکشن اسی کے بارے میں آئگن ویلوز کے بارے میں اور آئگن ویکٹر کے بارے میں آپ کو بتائے تھے ٹھیک ہے نا یعنی کہ application of eigen values and eigen differential equation اس میں ہم نے یہاں پر کیا کچھ پڑھا ہے اس سیکشن کے اندر اس لیکچر کے اندر اس کو ریوائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم آف ڈیفرنشیل اکویشن ہے نا اگر سسٹم آف اکویشن اس کو پہلے کیسے میٹرکس فارم کے اندر ہم لکھیں گے تو سب سے پہلے system as a matrix differential گے یہ آپ نے لکھا ہوا ہے جبکہ آپ کے پاس ایکس کیا چیز ہے ایکس آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے x one x two x three یا اس کو مور جنرلی مور اسپیسیفکلی کہ ایکس کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہاں ہم نے لکھا ہے x is dependent on t x t is equal to x one t x two t x three t and so on x n t اور ایکس ڈیش کیا ہے اس کا آپ کو ڈیریویٹو ہے یعنی x dash is a derivative of x x dash t کیا ہو جائے گا آپ کے پاس that will be equal to x one dash t x two dash t x three dash t and so on so forth last میں آ جائے گا ایکس اینڈ ڈیش ٹی اور آپ کے پاس میٹرکس اے وہی ہے a one one a one two a one three and so on so forth a one n and lastly آپ کے پاس آئے گا a a a n n n n one two and so so on forth ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا ایک اکویشن کو میٹرکس فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں x dash is equal to A x x dash جو ہے وہ ڈیریویٹو ہے اور اے آپ کے پاس میٹرکس ہے ایکس آپ کے پاس کوئی بھی ایک ویکٹر ہے اس کے بعد جب جب بھی ڈیفرنشیل اکویشن کی بات ہوتی ہے تو انیشیل ویلو پرابلم کی بات کرتے ہیں باؤنڈری ویلو پرابلم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انیشیل ویلو پرابلم کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں کہ solve x dash is equal to A x subject to x zero is equal to x dot یعنی انیشیل کنڈیشن آپ کے پاس دی ہے the value of x when the value of t is equal to zero is given to us is x naught اس کو ہم نے سالو کرنا ہے x dash is equal to A x x dash is equal to x کو اگر آپ سالو کرنے کسی صورت سے تو آپ کے پاس وہ ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہو جائے گا یعنی کہ بیسیکلی آپ نے ایکس کی ویلو معلوم کرنی ہے یہاں پہ اور جب وہ ویلو آ جائے گی تو اس میں کوئی کانسٹنٹ ہوگا اور انیشیل کنڈیشن لگائیں گے تو آپ کے پاس ایک سولوشن آ جائے گا ٹھیک بات ہے جی آگے چلیں کوئی اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے نا ڈفرینشیل اکویشن کی اپلیکیشن تو بڑی آسان سی ہے یا in other word application of eigen values and eigen differential equation problems are simpler اب یہاں پہ دو تین چیزیں دیکھیں ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے اور یہ آبزرویشن بہت ضروری ہے کہ for the general equation x dash is equal to A x ہم نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ most general equation most general differential equation in matrix form is x dash is equal to A x x dash کی ویلو بتائی تھی اے کی بتائی تھی ایکس کی for the general solution x dash is equal to A x solution might be a linear combination of the form x t is equal to v e to the power lambda t یعنی کہ اس کا جو سولوشن ہوگا کس فارم کا ہوگا x t will be equal to v into e to the power lambda t lambda کیا چیز ہے جی بالکل صحیح آپ نے پہچانا لیمڈا جو ہے وہ آئگن ویلو ہے اور وی کیا چیز ہے وہ بھی صحیح پہچانا وہ آئگن ویکٹر ہے تو جناب x t is equal to v e to the power lambda t یہ آپ کے پاس جو سولوشن آئے گا کچھ اس فارم کا ہوگا جس کے اندر کچھ ویریشن ہوں گی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں x dash t is equal to lambda v e to the power lambda t x t ہمارے پاس تھا نا ایکس ٹی کیا تھا v e to the power lambda t تو ایکس ڈیش ٹی آپ کے پاس کیا آ گیا lambda v e to the power lambda t ہمیں پتا ہے A x t is equal to A v e to the power lambda t اب یہ دیکھیں یہاں سے کہ since e to the power lambda t is not equal to zero therefore x dash t is equal to A x t if and only if lambda v is equal to A v تو یہ چیز آ گئی lambda v is equal to A v تو یعنی کچھ نہ کچھ چیز مطابقت آتی جا رہی ہے آئگن اور آئگن ویکٹر کی that is is if lambda an eigen value of A and v is a corresponding eigen vector تو یہ جناب آپ کے پاس اس فارم کا اس وقت ہوگا جس وقت آپ کے پاس لیمڈا آئگن ویلو ہے اور وی آپ کے پاس آئگن ویکٹر ہے تو آپ کے پاس ایکس ٹی کیا ہو جائے گا x t will to to v e the power lambda t تو یہ جناب ہمارے پاس آ گیا کہ A x t is equal to A v e to the power lambda t تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم یہ جو چیز ہم نے تقریر کی ہے کچھ پڑھا ہے کیا ہے this each eigen value eigen vector pair provides a solution x t is equal to v e to the power lambda t یعنی ہمارے پاس مختلف آئگن ویلوز آئے گی نا اے کے جتنے بھی اس کا آرڈر ہے اتنی آپ کے پاس آئگن ویلوز آئیں گی کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس آئیں گے تو آپ کے پاس مختلف سولوشن آ جائیں گے تو each eigen value eigen vector pair provide solution x t is equal to to v e the power lambda t of x dash is equal to A x یعنی ایک سولوشن پہلی آئگن ویلو سے آئے گا دوسرا سولوشن دوسری آئگن ویلو سے آئے گا اور تیسرا سولوشن تیسری آئگن ویلو سے آئے گا such solution are sometimes called eigen function of the differential equation تو یہ آپ کے پاس جو ایکس ٹی آئیں گے ان کو ہم آئگن فنکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب ہم نے کیا کہا کہ ایچ پیئر ایک آئگن ویلو ہے ایک آئگن ویکٹر ہے دوسری آئگن ویلو ہے دوسرا آئگن ویکٹر ہے تو ہمارے پاس یہ کیا آ جائیں گے ہمارے پاس یہ سولوشن آ جائیں گے ایک پہلا سولوشن دوسرا سولوشن اور اس کے بعد ان کا جو لینئر کمبینیشن اگر آپ کے پاس ہے تو لینئر کمبنیشن اس کا ایک جنرل سولوشن ہو جائے گا میں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سولوشن ایکس ون ہے دوسرا سولوشن ایکس ٹو ہے تیسرا سولوشن ایکس تھری ہے تو ہمارے پاس جنرل سولوشن کیا جائے گا x will be equal to a one x one plus a two x two plus a three x three یعنی linear combination of all solution will be a general solution یہی ہم ڈفرینشیل اکویشن میں کرتے تھے اور یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے لیکن صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے یہاں پر ہم ایمفیس زیادہ آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کو کر رہے ہیں گو کہ ہم نے یہ چیزیں پہلے کی ہوئی ہیں تو جناب یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے اندر جس میں ہم نے ڈسکس کیا آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس اسٹارٹ کیا ڈیفینیشن سے الٹیمیٹلی اس کے بعد اس کی ہم نے کچھ پراپرٹیز پڑھی اس کے بعد کمپلیکس آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کی بھی باتیں کی اس کی اپلیکیشن دو جگہ پہ ہم نے کر لی ہیں ایک ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم کے اوپر اور دوسری ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر اس کی اور بھی بہت ساری اپلیکیشن ہیں ان شاء اللہ کبھی موقع ملا تو سکس سیون سیمسٹر میں جب آپ جائیں گے جب ایڈوانس ہوں گے تو اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں پڑھیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں کس کے اندر فزیکل فنامن میں کوانٹم میکینکس زیادہ تر اسی کے اوپر بیس کرتی ہے اور جو فزکس کی ایڈوانس برانچز ہیں وہ بھی اس پہ ہی بیس کرتی ہیں لیکن وہاں پہ یہ ذرا تھوڑا سی کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن وغیرہ ہوتی ہے کافی ایڈوانس قسم کی ہوتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ سیکھ لیں گے وہ دن دور نہیں ہے آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس ایک نیا سیگمنٹ ہے اس کو ہم نے ریوائز کرنا ہے جناب ہمارے پاس ایک نیا سیگمنٹ ہے جس میں ریویژن کرنی ہے ہم نے سیگمنٹ 3 کی یعنی ڈیٹرمنٹس کی یہ تو بہت آسان ہونا چاہیے آپ کے لیے بڑا سہل ہونا چاہیے ڈیٹرمنٹس کے بارے میں اس کے اندر ہمارے پاس تین لیکچر تھے جس میں ہم نے پراپرٹیز کی بات کی تھی پہلے ہم نے ڈیفائن کیے تھے کچھ پراپرٹیز بتائی تھی ڈیٹرمنٹس کی اور اس کے بعد ہم نے کریمر رولس کیے تھے ٹھیک ہے نا یہ یاد ہے نا تو وہی چیزیں آپ کو ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی میموریز جو ہیں وہ فریش ہو جائیں یا ریفریش ہو جائیں کمپیوٹر میں ایک بٹن ہوتا ہے نا ریفریش کرنے کا تو یہ آج کا جو لیکچر ہے وہی ریفریش کرنے کی ایک کوشش ہے اب پتہ نہیں کتنا اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جس وقت کہ آپ ایگزامپلس کریں گے ایکسرسائز کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ یہ ریویژن لیکچر دیکھیں تو اس کے بعد کتابیں بند کریں اور اس میں سے سوال کرنا شروع کریں یعنی اینڈ ایکسرسائز میں سے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی چیزیں یاد ہوئی ہیں کتنی چیزیں ریوائز ہوئی ہیں کتنی چیزیں ریوائو ہوئی ہیں 3 بائی 3 ڈیٹرمنٹس کو آپ نے کیسے لکھا تھا اس فارم میں لکھا تھا A is equal to a one one a one two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three کوئی بھی میٹرکس اے ہے یہ آپ کے پاس اور اس کے بعد اگر اس میٹرکس کے بریکٹ کو ہٹا کے بارس لگا دیں تو ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹرمنٹ اے میٹرکس کے اندر آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب میٹرکس میں ہی آتا ہے لیکن ڈیٹرمنٹ میں جواب ایک نمبر میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ڈیٹرمنٹ لفظ ہی وہاں سے نکلا ہے ڈیٹرمنٹ جس کی ویلو معلوم کی جا سکے تو یہ ڈیٹرمنٹ جو ہے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کس کے اندر انورس معلوم کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی اکویشن کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے تو جناب اگر آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہو تو کس طرح سے کر سکتے ہیں کسی بھی کالم کی مدد سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی رو کی مدد سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک جواب آئے گا ایک اور چیز بتاتا چلوں جب بھی ایکسپینڈ کریں گے تو ہر ایلیمنٹ کا ایک سائن ہوتا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ رو اور فرسٹ کالم سے یعنی پہلا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا سائن پازیٹو ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے ایلیمنٹ کا سائن نیگیٹو پھر پوزیٹو پھر نیگیٹو اس کو جمپ نہیں کرنا ہے ہمیشہ اس طرح سے جانا ہے یوں جانا ہے یوں جانا ہے کیا کرنا ہے کہ پہلا پوزیٹو دوسرا نیگیٹو تیسرا پازیٹو چوتھا نیگیٹو اور جمپ کر کے اوپر نہیں جانا ہے پھر آپ نے نیکسٹ ایلیمنٹ کی طرف جانا ہے تو جناب یہ آپ کے پاس 3 بائی تھری ڈیٹرمنٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے کسی بھی رو سے کسی بھی کالم سے تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے گا ایک ویلو آ جائے گی اور یہ جو ویلو ہے یہ زیرو ہو سکتی ہے ڈیٹرمنٹ کی زیرو بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے جس وقت کہ کوئی سے بھی ایک کالم ڈیٹرمنٹ کا زیرو ہو جائے یعنی ساری انٹریز جو آپ کے پاس زیرو ہو جائے یا کوئی سے بھی ایک رو آپ کے پاس زیرو ہو جائے یا ساری انٹریز کسی بھی رو میں زیرو ہو جائے تو بھی اس ڈیٹرمنٹ کی ویلو جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے تیسری جو امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ کوئی سے بھی دو کالمس برابر ہو جائیں یا کوئی سے بھی دو روز برابر ہو جائیں یا آئیڈینٹیکل ہو جائیں تو بھی ڈیٹرمنٹ کی ویلو جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اور ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ایکسپینشن کا ایک فارمولا ہے جو کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ determinant A will to a one one determinant of A one one اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کسی بھی رو سے تو وہ جو ایلیمنٹ ہے جس جو آپ کے پاس پہلے اس کو سرکل کرتے ہیں اور وہ رو اور کالم چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس فور بائی فور کا ڈیٹرمنٹ ہے تو جو دوسرا ڈیٹرمنٹ بچتا ہے وہ تھری بائی تھری کا اسی طریقے سے اس ڈیٹرمنٹ کا آرڈر کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے determinant A is equal to a one one determinant A one one minus a one two determinant of A one two n plus so on so forth plus minus one to the power one plus n a one n determinant A one n اس کو سمیشن روٹیشن میں ہم نے لکھا ہے سمیشن میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلس ایک مائنس کے ساتھ ٹرم آتی رہتی ہے نا تو اس کو لکھا ہے that is is equal equal to to to to j j j j one one one one one n minus the power plus a a determinant of ٹھیک ہے آپ کسی بھی رو کی مدد سے کسی بھی کالم کی مدد سے ایکسپینڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ میں نے رو کی مدد سے ایکسپینڈ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا آیا ہے اس فارمولہ کو دیکھ لیں یاد کر لیں کہ sigma j is equal to one to n minus one to the power one plus j a one j determinant of A one j ٹھیک بات ہے یہ مائنر آف اے میٹرکس ہے اب یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میٹرکس کہاں سے آ گئی کیونکہ میٹرکس تو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں یہ جناب میٹرکس یہاں پر آ گئی میں نے بتایا تھا کہ یہ ان لو, ان چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں if A A is square matrix then the minor of entry A I J call the I J minor of A is denoted by M I J and is defined to be the determinant of the sub matrix row and jth column of A are deleted. کوئی میٹرکس لیں اس کے اندر کسی ایلیمنٹ کو سرکل کر لیں وہ کالم کو کاٹ دیں اس رو کو کاٹ دیں جو آپ کے پاس جو چیز بچ جائے گی اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں اس کی ویلو کیلکولیٹ کریں تو وہ آپ کے پاس اس کا مائنر آ جائے گا اس ایلیمنٹ کا مائنر آ جائے گا اور سارے ایلیمنٹس کے آپ اس طریقے سے مائنر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ کو فیکٹر جو آپ کے پاس ہے کو فیکٹر میں صرف مائنس سائن کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جو ایلیمنٹ ہے اس کا سائن پازیٹو ہے تو کو فیکٹر اور مائنر برابر ہوتے ہیں اگر اس میں مائنس سائن ہے اس ایلیمنٹ کے اندر تو کو فیکٹر کا سائن جو ہے نیگیٹو ہوتا ہے مائنر سے تو the number C I J is equal to minus one to the power I plus J M I J وہ اس میں بتایا کہ آپ کے پاس مائنس ہے اس کو صرف ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کو فیکٹر ایکسپینشن آپ کو فیکٹر سے بھی آپ ایکسپینشن کر سکتے ہیں وہ جو طریقہ کار ابھی بتایا تھا جس کے اندر ہم نے اے ون ون اور ڈیٹرمنٹ اے ون ون آیا تھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ determinant A is equal to A one one C one one plus A one two C one two N so so forth plus A one N C one N یعنی آپ کو فیکٹرس معلوم کر لیں اور اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر لیں A one one C one one plus A one two C one two and so on so forth A one N C one N یہ ایک آپ تھورم ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیٹرمنٹ کے بارے میں ڈیٹرمنٹ تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے ہونا چاہیے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹ میں نے یہاں پہ کیوں انٹروڈیوس کیا کیونکہ جب بھی ہم آئیگن ویلوز اور آئیگن ویکٹرس کی بات کرتے ہیں ہم ڈیٹرمنٹ کے بغیر آگے نہیں چل سکتے ہیں اس لیے میں نے کہا ڈیٹرمنٹ بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ ریوائز کرا دوں the determinant of A matrix A can be computed by A cofactor expansion across any rows or down any کالم ٹھیک ہے نا اکراس اینی روز کر سکتے ہیں یا ڈاؤن اینی کالم کر سکتے ہیں تو آپ کسی طریقے سے بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکسپریشن ہے کہ اکراس رو ہے اور اکراس کالم بھی یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا اس کے بعد کچھ اور پراپرٹیز ہیں ڈیٹرمنٹ کی جو ہم نے آپ کو کرائی تھی فنڈامنٹل پراپرٹیز ہیں جس کے اندر دو روز کو انٹرچینج کریں تو کیا ہوگا دو کالمس کو انٹرچینج کریں کیا ہوگا اگر کسی رو کو ملٹیپلائی کر کے دوسری کسی بھی رو میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ڈیٹرمنٹ کے اندر اگر روز کو کالم میں چینج کر دیں کالم کو روز میں چینج کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ کچھ فنڈامنٹل سی پراپرٹیز ہیں جو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کیونکہ یہ پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے آپ ڈیٹرمنٹ کو آسانی سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آ, یہ چیزیں میں جلدی سے آپ کو ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا پانچ چھ سلائڈس اور باقی ہیں کوکلی اس کو براؤز تھرو کر لیتے ہیں جی نیکسٹ سلائیڈ ہے ایک تھورم کے بارے میں یہ تھورم کہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے یہ اپر ٹرائنگولر ہے یا لوور ٹرائنگولر ہے یا خالی ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں اور اس کے اگر ڈیٹرمنٹ کی ویلو آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگی وہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا اگر آپ ڈائگنل کی جتنی بھی انٹریز ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں that is the answer will be the product of the entries in to the main diagonal جتنے ڈائگنل میں ان کو ملٹیپلائی کر دیں آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی ویلو آ جائے گی اس کے بعد کچھ فنڈامنٹل سی پراپرٹیز ہیں ڈیٹرمنٹ کے بارے میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک رو ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ ملٹیپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹرمنٹ کی ویلو ملٹیپلائی ہو جائے گی ڈیوائڈ کرنا چاہیں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور یہ تین چار ایک فنڈامنٹل پراپرٹی ہیں وہ دیکھ لیں آپ کہ ڈیٹرمنٹ بی کب ہوتا ہے مائنس ڈیٹرمنٹ اے کے برابر جس وقت کے کوئی سی بھی دو روز یا کوئی بھی دو ایڈجسٹنٹ کالمس کو آپ انٹرچینج کر دیں اگر کے کے نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے آپ کو تو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی ایک رو کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا کسی بھی ایک کالم کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ determinant of A transpose is equal to determinant of A میں نے بتایا کہ روز کو کالم کالم میں میں چینج کرنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور determinant of A B is equal to the value of the determinant A into the value of the determinant B اس کے بعد ہم نے کریمرس رول بتایا تھا آپ کو کریمرس رول کے ذریعے کیا کرتے ہیں اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹرمنٹ بنائیں گے اکویشن کو اور ہم کیا کرتے ہیں ایک فارمولا ہے ہمارے پاس وہ فارمولا کیا ہے کہ X I is equal to determinant of A I B divide by determinant A یعنی وہاں سے آپ X one X two X three کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں کون سے ڈیٹرمنٹ کے اندر ایک اگر فرض کی ایکس معلوم کرنا ہے تو پہلے کالم میں آپ پہلے کالم کو ہٹائیں اور آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بی ون وہاں پٹ کر دیں پھر اسی طریقے سے سیکنڈ اگر ایکس ٹو معلوم کرنا ہے تو آپ سیکنڈ کالم کو ہٹائیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ B one B two B three جو لکھا ہوا ہے وہ آپ وہاں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا X one X two X three یعنی رول وہی جو آپ نے نائن ٹینتھ میں کیا تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کیا تھا اس کے بعد فائنلی ہمارے پاس اگر انورس معلوم کرنا ہو میٹرکس کا تو معلوم کر سکتے ہیں that will be only possible کہ اگر value of the determinant is not equal to zero یعنی کہ اگر ڈیٹرمنٹ اے کی ویلو زیرو آ جائے گی تو ہم کہتے ہیں میٹرک سنگولر ہے اور اس کا انورس ایگزٹ نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے A inverse is equal to one over determinant A into adjoint joint A ٹھیک ہے جناب یہ آپ کے پاس ایک آدھ اور تھے اور ہم نے کرایا تھا لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں وہ بھی دیکھ لیجیے گا اور یہاں پر ہم رکتے ہیں آج کا لیکچر یہاں پر مکمل کرتے ہیں بڑی جلدی میں کیا تھا بہت تیزی میں کیا تھا پتہ نہیں کتنا سمجھ میں آیا لیکن ایک دفعہ آپ ضرور ریوائز کریں کس چیز کو سیگمنٹ فائیو کو بھی اور سیگمنٹ تھری کو بھی اس کے بعد ایسا کریں گے لیکچر نمبر تھرٹی سیون جو ہوگا اس کے اندر ہم سسٹم آف لینئر ایکویشن کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم نیا سیگمنٹ سیگمنٹ سکس شروع کریں گے جس کے اندر ہم آرتھوگنلٹی کی بات کریں گے جس میں ہم لی اسکوائر کی بات چیت کریں گے جب وہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوگا تو پھر باقی جو چیزیں رہ گئیں گی جس میں ویکٹر اسپیسز ہیں جس کے اندر اور میٹریسز ہیں وہ رہ گئے ہیں اس کو ہم ریوائز کریں گے ٹھیک ہے تو آج اس ایڈوائز کے ساتھ کہ جو بھی میں نے آپ کو ریوائز کرایا ہے جس میں سیگمنٹ 3 ہے اور سیگمنٹ 5 ہے سیگمنٹ 5 ذرا لمبا تھا سیگمنٹ 3 چھوٹا سا تھا اس کو آپ ریوائز کریں ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ میپل یا میٹ لیب استعمال کرنا شروع کریں ٹھیک ہے جتنی ایکسرسائز ہیں اس کی مدد سے کیجیے گا جناب اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ سے پھر ملیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم